اور جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں وہ مقصد بھی بہت مبارک ہے دعا کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور اللہ ہم کو بھی مبارک بنائیں جیسے ہمارے بھائی تام پرتا مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ گویا ہمارے سفر کا اور یہاں انیس الاسلام کا یہ آخری پروگرام ہے آپ دعا کریں اللہ جب جب لائے ایمان کے ساتھ لائے اور اگر درمیان میں بہت مقدر ہو تو اللہ نصیب فرمائیں خیر میرے پیاروں ہم سب اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ کا ذکر کریں اور اس کے بعد بعد آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اس پر ہم لا الہ الا اللہ پر کچھ باتیں کریں اللہ ہم کو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 اللہ علیہ وسلم میں سب ساتھ میں درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر اللہ دس گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ دس درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اللہ دس نے کیا نام امان میں لکھتا محمد محمد محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد محمد الحجازي محمد النزالي محمد القرشي محمد المذري محمد العدبي محمد النبطحي محمد التهامي محمد صدق وصلى الله نبونا دعوات صلى الله عليه وسلم كريم الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملائكة محمد صلى الله عليه وسلم البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المذكر محمد المطهر محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پاک سے خوب محبت عطا فرمائے اور یہ خزانہ بار بار ہماری زبان پر جاری رہے اللہ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے میرے پیارے دوستوں ایک ایک بات کرنا ہے وقت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ ان اللہ تو کلمے پر ایک بات بتانا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دو باتیں بتانا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لا الہ الا اللہ توحید میں کہو لا الہ الا اللہ توحید اس کا مطلب ہے کرنے دھرنے والا اللہ اور یہ توحید بہت ضروری ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اگر کسی کے پاس نمازوں کے انبار ہو روزے ہو زکات ہو صدقہ ہو خیرات ہو لیکن توحید میں اگر معمولی معمولی اگر توحید میں کمی ہو اللہ فرماتے جنت کا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرو اللہ توحید بہت ضروری توحید بہت ضروری اسی لیے آدمی کوئی بھی گناہ کرے اللہ فرماتے میری مرضی چاہوں تو معاف کروں گا لیکن شرک کرے گا اللہ فرماتے کبھی معاف نہیں اللہ فرماتے کبھی معاف اللہ نے کلام مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ما دون ذلك لمن یشاء اللہ فرماتے میرے بندے کوئی بھی گناہ لے کر آئے گا میری مرضی میں چاہوں تو عذاب دوں اور چاہوں تو معاف کرو لیکن میرے بندے شرک لے کر آئے گا رائے کے دانے کے برابر بھی شرک لے کر آئے گا اللہ فرماتے کبھی تجھے معاف توحید بہت ضروری ہے اور توحید کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ ہم جیسے زبان سے اقرار کریں تو دل میں بھی وہی بات ہونا چاہیے میرے اور آپ کے دل میں وہی بات ہونا چاہیے تب جا کر توحید مکمل ہے ورنہ اقرار تو ہم کریں بھائی کرنے دھرنے والا کون اللہ عزت دینے والا کون اللہ ذلیل کرنے والا کون اللہ امیر بنانے والا کون اللہ غریب بنانے والا کون اللہ اور دل میں یہ بات ہو کہ اگر ایسا ہو گیا تو کچھ لوگ میرے کو بدنام کر دیں گے تو مطلب توحید میں کچا ہے میں توحید میں میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اگر باہر چار آدمی مل کر میری برائی کرے اللہ نہ کرے لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں میں یہاں بیٹھا ہوں کوئی چار آدمی میری برائی کرے مجھے خبر ملے مجھے خبر ملے کہ چار آدمیوں نے مل کر تمہاری برائی کی اب میرے ذہن میں یہ بات آئی اچھا اچھا یہ بچپن نے مجھ کو بدنام کر دیا بلکبل نے مجھ کو بدنام جہاں میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ کچھ لوگوں نے مل کر مجھ کو بدنام کیا توحید میں ابھی پورا اترا نہیں اس لیے کہ اللہ فرماتے عزت دینا زلیل کرنا تو پھر بندے کیسے زلیل کریں گے بندے کیسے زلیل کریں گے اگر میں یہ سوچوں کہ چار آدمی نے مل کر مجھ کو بدنام کر دیا میری ناک کٹ گئی میری عزت ختم ہو گئی اس کا مطلب میں توحید میں ابھی تک پورا اترا نہیں ورنہ توحید مکمل ہوتی تو میں کہتا چار نہیں چالیس برائی کرے جب وہ عزت دیتا کوئی زلیل نہیں کر سکتا اور وہ زلیل کرے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھ کو عزت نہیں پہنچا سکتی یہ توحید کا نام ہے ورنہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن میرے دوستوں اگر آپ کی کوئی برائی کرتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو اگر آپ ریونج لیتے ہو یا اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس کا وقت آئے گا تو میں بھی ایسا کروں گا کیوں اس اس نے نے کہ مجھ کو بدنام کیا میں بھی اس کو بدنام کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ توحید کے میدان میں ابھی بچہ ہے کچا ہے ابھی پکا ہوا ورنہ اچھا بھائی دیکھو نا آج آج ہمارے پاس اگر اللہ نے مال اور دولت دیا تو کس ہے ہی کا دیا ہوا اللہ ہمارا نہیں اللہ فرماتے اللہ فرماتے میرے بندو اگر میں امیر بنایا تو امیر بنانے والا بھی میں ہی اور غریب بنانے والا بھی ہماری طاقت سے کچھ نہیں ہوتا ارے ہوتا ارے بولو نہ ہوتا اور آگے کیا فرمایا وہ تو اللہ فرماتے عزت دینے والا بھی میں ہی اور ذلیل کرنے والا بھی معلوم ہے کسی کے کرنے سے اور کسی کے کہنے سے نہ عزت ملتی ہے اور نہ ذلیل سب کچھ کاروبار کس کا ہے اللہ کا ساری قدرت کس کی ہے اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیاروں کو بھی اختتام ضروری ہے ایک عقیدہ کہ کرنے والا اللہ ہی یہ دل میں اتنا ضروری اتنا ضروری ہے کہ میرے پیاروں اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں ایک سورت الانعام تو قرآن کریم میں ایک سورت سورت الانعام بارہ نمبر سیون ہاں، اس میں ایک آدھے پیج میں صرف آدھے پیج میں ہاف پیج میں اللہ تعالیٰ نے ایٹین پروفیٹ کا ذکر کیا ہے کتنے ساتھ میں کون ہے کتنے ہاں، صرف ہاف پیج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایٹین پروفیٹ پروفٹ کا ذکر کیا اور پھر اللہ نے تعریف کی اٹھارہ پیغمبر ایسے ہیں اٹھارہ پیغمبر ایسے اٹھارہ پیغمبر ایسے لیکن پھر اخیر میں اللہ نے جو نتیجہ بتایا وہ ہم سب کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے اور ایک بات سمجھنا وہ اٹھارہ پروفیٹ اٹھارہ پیغمبر اور اللہ کی قسم نبوت سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی ولی ہوگا تو بعد میں ابدال ہوگا تو بعد میں غوث ہوگا تو بعد میں کتب ہوگا تو بعد میں سب سے اونچی ڈگری اگر کوئی ہے تو نبی ہونے کی ڈگری نبوت کی ڈگری تو میں نے ابھی آپ کو کہا قرآن میں کون سا پڑھ اور کتنے نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے اٹھارہ پروفیٹ کا اللہ تبارک بتانا آپ آپ آپ صرف گنو انگلی پر میں پڑھوں گا آپ گنو کتنا ایٹین ارے بولو نا کتنا ایٹین آپ صرف گنتے جاؤ ہاں انگلی پر گنتے جاؤ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی تعریف کرتے اور اخیر میں اللہ نے نتیجہ جو بتایا وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ مفید نتیجہ ہے اللہ نتیجے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ایٹین کا ذکر کیا کتنے ہوئے بولتے جاؤ نا بولتے جاؤ کتنے ہوئے نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب أه؟ أه؟ أه؟ إيه؟ كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل कितने बोलो कितने हो ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين کے حقدار ہے انبیاء کرام اس لیے کہ ان سے بڑھ کر کوئی عہدے والا اللہ نے کیا فرمایا وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اللہ فرماتے میرے یہ اٹھارہ پیغمبر احسان کی چوٹی کو پہنچے ہوئے اور سبحان اللہ کلم من الصالحین اللہ فرماتے میرے اٹھارہ پیغمبر بڑے نیک ہیں اور اللہ جن کو یہ سرٹیفکیٹ دے تو اب نیکی سے ہٹنا تو ہو ہی نہیں سکتا اور آگے کیا فرمایا اللہ یہ اٹھارہ پیغمبر کو میں نے ساری دنیا پر ترقی عطا فرمائی ساری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی کتنے پیغمبر اور ایک تعریف جو اللہ نے کی بہت پیاری تعریف کی کیا فرمایا اسی پیج میں آگے اللہ کیا فرماتے مستقیم اللہ فرما دے یا اٹھارہ پیغمبر وہ ہے کہ تم مجھے مجھے چنتے ہو میں نے اٹھارہ پیغمبر کو چنا ہے اللہ فرماتے وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم اللہ فرماتے تم سے غلطی ہوگی اس لیے کہ تم اپنی آنکھ کی روشنی میں چلو گے میرے اٹھارہ پیغمبر معصوم ان سے غلطی نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ خدا کے نور میں چلتے رہیں گے وہ دینا ہوں ملا سراتم یہ اٹھارہ پیغمبر کی اللہ نے تعریف تعریف تعریف تعریف لیکن ایک آیت ایسی ہے کہ اللہ کی قسم اگر یہ آیت نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی بول بھی نہیں سکتا ایک آیت ایسی ہے اس کے بعد فوراً کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم میں ہمت ہی نہ ہوتی کہ ہم یہ آیت کا ترجمہ کریں کیا فرمایا اللہ نے اٹھارہ پیغمبر کی تعریف کی کل من الصالحین وکذالک نجد المحسنین کل فضلنا علی العالمین اللہ فرماتے وجتبینا ہو اللہ کہتے وہ ہدینا ہو من الصراط المستقیم سب تعریف کرتے کرتے کرتے اخر میں اللہ نے کیا فرمایا ذالک ھدا اللہ یہدی به من یشاء من عبادی اب سننا یہ جو سینٹینس آ رہا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے کیا فرمایا اٹھارہ پیغمبر اشرفو ولو اللہ فرما رہے وَلَوْ أَشْرَكُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ فرماتے پیغمبر کبھی شرک نہ کرنا ورنہ میں تمہارے ایمان کو بھی برباد کر دوں گا تمہاری نبوت بھی چھین لوں گا تمہارے اعمال بھی ختم کر دوں گا اللہ فرماتے اٹھارہ پیغمبر شرک نہ کرنا ورنہ ایمان برباد نبوت برباد اعمال برباد تو اگر شرک اٹھارہ پیغمبر کرے تو ایمان لٹ جائے میں اور آپ کرے تو ہمارا کیا حال اچھا، اٹھارہ پیغمبر کب الحمد للہ بڑے پیارے ارے نا بڑے پیارے نا نام اچھا اس کے بھی تو ایک سردار ہے نا ارے بولو نا ہاں بولو نا ہاں، اس پر آنا ہمیں بھائی ان کے بھی تو سردا دینا بلکہ اٹھارہ کے نہیں ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے اور ایک روایت کے مطابق دو لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے تمام پیغمبروں کے سردار ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ لیکن اللہ نے ان کو بھی یہی بات کروائی اللہ نے ان کو بھی یہی بات فرمائی کیا فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللہ فرماتے میرے محبوب وہی تو ہم نے آپ پر بھی بھیجی اور وہی تو اگلے انبیاء پر بھی ہم نے لیکن ایک جملہ سننا یہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب کو مرتضیٰ کو مجتبا کو مصطفیٰ کو جن سے پڑھ کر دنیا میں جو انسانوں کے بھی سردار جھناتوں کے بھی سردار ملائکہ کے بھی سردار بلکہ یوں کہو اگر یہ نہ ہوتے تو آسمان اور زمین کا وجود ہی نہ ہوتا لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَفْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اللہ فرماتے میرے محبوب شرک نہ کرنا ورنہ تمہارے ایمان کو بھی برباد کر دوں گا لئن اور آگے کیا فرمایا اے محبوب شرک کرو گے تو سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے تم ہوں گے اور فرمایا اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے مرتضا ایک ہی خدا کی عبادت کرتا جا تو تیری نبوت سلامت رہے گی ورنہ شرک کرو گے تو تمہاری نبوت بھی ختم کر دوں گا کہ اندازہ لگاؤ تو ہی کتنا ضروری ہے گیا پھر کیوں ہمارے دل میں نہیں بیٹھتا ہاں؟ آدمی کسی نے کسی نے آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا پتا ان کے کہنے سے کیا نقصان ہوا ہو لیکن رات کو نہیں ملتی بھائی رات پوری رات سوچتا ہوں اس نے ایسا کہا اس نے ایسا کہا اس نے ایسا کہا میں ایسا کروں گا میں ایسا کروں گا ارے اگر تمہیں معلوم ہو کہ کسی نے تمہاری برائی کی معاف کرنا کہو تو خوش ہو جائے کیا ہو جائے کوئی برائی کرے تو خوش ہو جائے اس لیے خوش ہو جائے کہ میرے نبی کا طریقہ زندہ ہو گیا بیٹھے بیٹھے اللہ نے سنت کا سب کامن کیا اور دوسرا کام کیا کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں حسن بصری آپ نے نام سنا سید الطالین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہا حضرت اٹھو اٹھو وہ گلی کے باہر لوگ آپ کی برائی کر رہے ہو سارے لوگ جمع آپ کی برائی کر کر آپ آرام سے گھر میں بیٹھے ہو حسن بصری نے فرمایا اچھا وہ لوگ میری برائی کرتے کہا ہاں آپ کی بہت برائی کرتے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے کچن میں گئے اور ایک ٹرے تیار کی اس میں فروٹ اور معلوم نہیں پھل اور میوہ اور حلوہ کہا ان کو پہنچا ان کو پہنچا کہا آپ کی برائی کرتے اور آپ مٹھائی پہنچاتے ہو کہا ارے وہ برائی کرتے اپنی نیکیاں مجھے دے رہے میں نیکی تو نہیں دے سکتا کم از کم فروٹ تو پہنچا دوں اور یہ حدیث میں لکھا ہے کہ آپ کسی کی برائی کرو گے قیامت میں اللہ سامنے کھڑا کر دے گا جس نے جس نے پیٹ پیچھے برائی کی ہوگی آج ہاں، جس نے پیٹ پیچھے کسی کی چگلی کی ہوگی جس نے پیٹ پیچھے نہ جانے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہا ہوگا قیامت میں اللہ دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ کہیں گے میرے بندے یہ تیری برائی کرتا تھا لے لے اس کی ساری نیکیاں لے لے اور تیرے سارے برائی کے حوالے کر دے میرے دوست یہ سب کیوں ہو رہا ہے سارا ٹینشن ہاں کیوں نہیں میں ٹیبلٹ نہ پیے دو یہ سارا ڈپریشن جو ہے نا اس کی سب سے بڑی وجہ میرے پیاروں توحید کو دل میں جما لو آرام سے سوئے گا رسول اللہ صلی اللہ اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے یہی مسجد الاسلام میں ہم بیٹھے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ سے کہی تھی میں نے دوستوں اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی کون ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا ہاں میرا ساتھ دے دو میرے پیارو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں نہیں پر زور لگائیں تاکہ عقیدہ مضبوط ہو جائے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر میں اور بھی زیادہ آپ کے پاس یہ جملے کے علاوہ تھا لیکن گھڑی دیکھتا ہوں تو پھر واپس رک جاتا ہوں لیکن یہاں ٹائم بہت شارٹ ہے میں نے بھائی کو کہا کہ یہاں تو ٹائم بہت شارٹ ہے مجھے کہتا صرف شارٹ نہیں سویٹ بھی ہے خیر آپ کا ٹائم شارٹ سویٹ سب ہے لیکن میں ایک واقعے کی طرف آپ کو لے جاؤں چھ باتوں کی طرف دیکھتا ہوں کتنی باتیں یاد کرو گے ان شاء اللہ کتنی باتیں میں آپ کو لے جاؤں چھ باتیں جیسا آپ نے پہلے انگلی پر گنا ابھی بھی گن لینا کتنی باتیں لیکن وہ چھ باتوں پر آنے سے پہلے میں اس کے بیک گراؤنڈ پر آتا ہوں ایک مرتبہ کیا ہوا حضرت آدم علیہ صلاح والسلام نبی اور حضرت شیخ علیہ صلاح والسلام یہ بھی نبی دونوں نبی کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کو اسلام باپ کے درجے میں اور حضرت شیخ علیہ السلام کو اسلام بیٹے کے درجے میں لیکن یہ بھی نبی اور وہ بھی اب حضرت آدم علیہ السلام کو اسلام بیٹھے ہیں حضرت شیخ علیہ السلام کو اسلام بیٹھے بیٹھے ہم لوگ کیسے بیٹھے ویسے دونوں نبی بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام کو اسلام میں بیٹھے بیٹھے بیٹھے پھر ہمارے نبی یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کی ہاں، حضرت آدم نے کہا کہ نبی ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے تو وہ حضرت شیخ تھے نا حضرت شیخ انہوں نے کہا ابا آدم جب دیکھو آخری نبی کی تعریف ہل میں بھی نبی ہوں اور آپ بھی تو نبی ہے نبی تو آپ بھی ہے میں بھی ہوں وہ بھی ہے تو پھر اتنی تعریف کرنے کی کیا ضرورت حضرت آدم علیہ السلام السلام نے فرمایا بیٹے بیٹے شیر بیٹھ جا بیٹھ جا نبی تو وہ بھی ہے نبی تم بھی ہو نبی میں بھی ہوں لیکن معاملہ آمنے سامنے کا نہیں ہے معاملہ اوپر نیچے کا ہے معاملہ آمنے سامنے کا نہیں ہے اوپر نیچے کا ہم ہم ہم مقتدی ہے وہ امام ارے بولو نا ہم مقتدی ہے اور وہ اور پھر حضرت آدم علیہ فلاح والسلام نے جو بات بس وہی بات میں دوہراؤں گا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ حضرت آدم علیہ حضرت والسلام نے فرمایا بیٹے شیخ چھ باتیں سن لے اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ کس کا مرتبہ کیسا ہوگا میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چھ باتیں سن لو اس کے بعد فیصلہ کرو کہ ہم کس زندگی پر جاتے ہیں کتنی باتیں حضرت آدم علی چھ باتیں کس طرح شروع کیا آپ انگلی پر گنتے جانا حضرت آدم علی کیا فرمایا بیٹے چیز چھ باتیں بتاؤ لیکن مجھ سے پہلے یہ سن مجھ سے غلطی ہوئی حضرت آدم فرماتے مجھ سے ایسے سب ساتھ میں کہا حضرت آدم فرماتے مجھ سے سب کو معلوم ہے نا غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جنت میں کھاؤ پیو گھومو ایک کام نہ کرنا کیا درخت کے قریب بھائی اللہ نے فرمایا نا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين اللہ نے فرمایا آدم جنت میں کھاتے رہو گھومتے رہو پھرتے رہو ایک درخت نہ جانا حضرت آدم فرماتے اپنے بیٹے حضرت شیر سے فرماتے کہ تیرے ابا سے ایک غلطی غلطی ہوئی ہوئی کتنی اب کہاں غلطی تو ہوئی لیکن چھ باتیں سن اب سننے جیسی باتیں ہاں اب سنتے جانا اور سبحان اللہ کہتے جانا اور اللہ کے احسانات کو سوچتے جانا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیر سے کتنی باتیں سنا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے کپڑے بھی اتار دیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے کپڑے اتارے اتارے کہ نہیں اتارے ارے بولو نا غلطی ہوئی زمین پر آئے تو کپڑے اتارے کہ نہیں اللہ نے کپڑے قرآن کہتا قرآن کہتا ہمیں جب قرآن کہے تو وہ تو غلط نہیں ہو سکتا نا آٹھواں پارا اٹھاؤ اللہ کیا فرماتے فرما والشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة اللہ فرماتے آدم سے چوک ہو گئی ہم نے کپڑے اتارے سطر کھل گیا شرم آنے لگی درخت کے پتوں سے ہم نے سطر کو چھپانے لگے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے اتارے تو حضرت آدم کو شرم آئی تو فوراً درخت کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے سطر کو اب سننا یہ سننا پہلی بات سننا حضرت آدم فرماتے بیٹے شی سے تیرے ابا سے کتنی غلطی ہوئی نہیں سب بولو ساتھ میں کتنی ہوئی حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی اللہ نے کپڑے اتار دیے اور آنے والے آخری نبی محمد مجتبہ ان کے امتیوں سے غلطی پر غلطی ہوگی لیکن محمد کے صدقے اللہ کبھی ان کے بدن سے کپڑے نہیں اتارے گا میرے دوست کو کپڑا بھی ملا نا تو محمد کے ملا ہے بھائی ہم نے کتنی غلطی کہ اللہ نے کبھی کپڑا اتارا بلکہ پہلے تو کچھ پہنتا تھا ابھی دیکھو تو اور اونچے درجے کا کپڑا پہنتا پھر گنا کیا پھر اور اونچے لیول کا کپڑا پہنتا وہاں آدم سے غلطی ہوئی تو کپڑے اتارے یا محمد کے سب کے غلطی کرتا جا اور کپڑے پہنتا جا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے پہنا ہے نا کپڑا کس کے صدقے بولو نا کس کے صدقے دوسری بات سننا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیط دوسری بات حضرت آدم فرماتے بیٹے شیط تیرے اببا سے ایک غلطی ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ کو گھر سے بے گھر کر دیا اللہ نے مجھ کو گھر سے بے گھر کر دیا میں تو جنت میں تھا ایک غلطی ہوئی اللہ نے مجھے زمین پر بھیج دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرْ وَمَتَعُونَ الْإِلَحِينَ حضرت اللہ نے مجھے گھر سے بے گھر کیا آخری نبی محمد مصطفیٰ ان کے امتی غلطی پر غلطی کرے لیکن اللہ کبھی ان کو بے گھر نہیں کرتا اللہ نے ہم کو بے گھر کیا بلکہ کہتے مولانا دعا کرو رہے دو سال پہلے تو دعا کی تھی کہا مولانا دوسرا گھر میں نے خریدا پھر دو سال مولانا دعا کیا ہوا کہا میں نے نئی دکان خریدی وہاں حضرت آدم غلطی ایک کرے تو گھر گھر سے بے اور یہاں محمد کے امتی غلطی غلطی پر پر کرے اور اللہ گھروں گھر دیتا جائے اس کا مطلب ہے ہے اگر کپڑا ملا تو محمد کے صدقے اور گھر بھی ملا ہے تو محمد کے صدقے صلی اللہ ہو سدق صحت نے کہتی باتیں ملی پیسہ کتنی باتیں ہوئی آگے سنو گے نا بہت پیاری بات ہے تیسری بات سنو حضرت آدم علیہ السلام والسلام نے فرمایا بیٹے شیر سے حضرت آدم نے فرمایا بیٹے شیر تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی تیسری بات تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی اللہ نے تیرے ابا اور تیری ماں میاں بیوی میں جدائی کروا دی حضرت آدم سے غلطی ہوئی جب زمین پر آئے آدم ہوا ساتھ میں آئے حضرت آدم تفسیر کی کتابوں میں لکھا سری لنکا اترے اور ماں ہوا جگتا اتری اللہ نے جدائی کرا دی اور تین سو سال تک اللہ نے سیپریشن ایک غلطی ہوئی تین سو سال سپریشن حضرت آدم فرماتے بیٹے شیز تیرا پاس ایک غلطی ہوئی اللہ نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی لیکن آخری نبی محمد مجتبہ ان کے امتی غلطی پر غلطی کرے لیکن کبھی اللہ میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں کروائے گا اللہ نے ہماری جدائی کروائی بلکہ میاں کیا کرے اللہ نے چھپا دیا بیوی کو پتا تک نہ چلا بیوی کیا کرے پتا نہ چلا میاں کو اللہ نے کبھی جدائی کروائی گناہ پر ارے بولو گناہ پر جدائی کروائی معلوم آپ میاں بی کا رشتہ جو سلامت رہا ہے تو محمد کے رہا ہے ورنہ جو خدا حضرت آدم کے پاس کروا سکتا کیا وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں کروا سکتا کروا سکتا کتنی باتیں ہو گئی تین ابھی چوتھی اور پانچویں بات سننے جیسی باتیں حضرت آدم علیہ سلاد و سلام فرماتے بیٹے شیز سننا حضرت آدم علیہ سلاد و سلام فرماتے بیٹے شیز تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی لیکن اللہ نے اس غلطی کو آسمان اور زمین ہر جگہ بتا دیا اللہ نے اوپر کر دیا غلطی آسمان کے فرشتوں کو بھی معلوم آدم نے غلطی کی ہر نبی کو معلوم آدم نے غلطی کی ہر پیغمبر کو معلوم آدم نے غلطی کی ہر انسان کو معلوم آدم نے غلطی کی قیامت تک آنے والے بچے بچے کو معلوم آدم نے غلطی کی قرآن میں لکھا آدم نے غلطی کی زبور میں آدم نے غلطی کی تورات میں آدم نے غلطی کی انجیل میں آدم نے غلطی کی ایک سو چار کتابوں میں اللہ نے لکھا آدم نے غلطی کی حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی اللہ نے آسمان اور زمین میں ڈھنڈورا پیٹ دیا تھا تیرا ابا سے ایک غلطی ہوئی اللہ نے آسمان اور زمین سب جگہ بتایا اور آخری نبی محمد مصطفیٰ کے امتی غلطی پر غلطی کرے اللہ فرماتا نہ میرے بندے ستاری کا پردہ رکھوں گا تیرے قریب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا آج اگر ہمارے گناہ چھپے ہیں تو محمد کے سر سے چھپے ورنہ جو خدا آدم کے گناہ کو بتا سکتا کیا وہ میرے اور آپ کے گناہ کو اوپر نہیں کر سکتا کتنی باتیں ہوگی میں بیٹے شیعی سے تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی اللہ نے تین سو سال رلایا اور تین سو سال کے بعد میری دعا کو قبول کیا تین سو سال اور آپ کو معلوم ہوگا تین سو سال رونے کے بعد اللہ ہی نے دعا دی آدم پڑھو پڑھتے جاؤ آپ بھی کرتا جاؤں گا نبی بھی بناتا جاؤں گا اور جو دعا حضرت آدم کو اللہ نے دی وہ دعا ہم کو بھی اللہ نے دی اور فرمایا کہ اگر آدم کو اس دعا پر معاف کر سکتا تو تم کو کیوں نہیں معاف کر سکتا دعا یاد ہوگی نا بھائی حضرت آدم تین سو سال رو اس کے بعد کیا دعا مانگی جس پر اللہ نے معاف کیا ہے قرآن میں ہے یاد ہوگی آپ کو یاد ہوگی کون سی دعا ربنا ظلمنا انفسنا یاد ہے ساتھ میں پڑھو نا اللہ اللہ مبارک گھڑی اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حضرت آدم فرماتے بیٹے بیٹے تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی اللہ نے تین سو سال بلایا تھری ہنڈریڈ اور آخری نبی محمد سب کے اللہ یہ بہت پیاری بات ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے حضرت آدم سے غلطی ہوئی کتنے سال روئے حضرت آدم فرماتے بیٹے چیز جی، آخری نبی محمد مجتبہ ان کے امتی غلطی پر غلطی کرے اللہ کہتا میں تین سو سال نہیں رولاتا تیری آنکھ سے آنسو نکلے گا گھر پر پہنچنے میں دیر ہوگی لیکن معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی اللہ کہتا ہے رو میرا بندہ رو اور آنسو کا ایک قطرہ نکلتا ایک ایک آنسو کا نکلتا یا گال پر آتا اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو دیکھو میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے روتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا تو وہاں حضرت آدم سے غلطی ہو گئے تو تین سو سال اور ہم سے کتنا بلایا صرف آنسو کا قطرہ یہاں نکلا تیرے آنسو کے قطرے کے نکلنے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوئی تیرے آنے میں دیر ہوگی لیکن میرے معاف کرنے میں دیر کتنی باتیں ہو گئی پانچ ارے بولو کتنی باتیں ہو گئی اور کل کتنی باتیں دی اب حضرت آدم علیہ السلام اسلام ایک ٹھنڈی سانس لی کہا بیٹے شیر اب آخری بات سن لیں پھر فیصلہ کر لینا پانچ باتیں تو ہو گئی اور پانچ باتوں کا خلاصہ ابھی میں آؤں گا اس پر انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام والسلام نے فرمایا بیٹے شیش وہ بھی نبی تم بھی نبی میں بھی نبی لیکن نبی نبی میں کوئی اگر کہیں کہ نبی کی تنقید ہو رہی غلط نبوت کے عہدے سے بڑھ کر کوئی عہدہ اور فرق تو ہے سل کا رسول فرق اللہ مالا اللہ نے فرمایا اب سننے جیسی بات حضرت آدم کیا فرماتے سننا حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شہید سے آخری نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہو بے شک ہے حضرت آدم فرماتے بیٹے شہیز پانچ باتیں تُو نے سنی آخری بات سن لے کہ جب تیرے اببہ کی پیدائش ہوئی تیرے اببہ کو اللہ نے پیدا کیا تیرے اببہ نے عرش کو دیکھا تو عرش کے پاہے پر محمد لکھا ہوا دیکھا حضرت آدم کی بات سننا آپ کہتے جاؤ گے صرف آپ محمد کہتے جاؤ صلی اللہ رب یار سے بولو نہیں بار بولو کیا کہو گے محمد صلی اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیر سے اب میری زبان سے سن جب اللہ نے مجھے پیدا کیا میں نے عرش کو دیکھا تو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا میں آسمانوں پر گیا تو آسمانوں پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا میں جنتوں میں گیا تو جنت کے بالا خانوں پر محمد لکھا ہوا دیکھا جنت کے محلوں پر محمد لکھا ہوا دیکھا جنت کی دیواروں پر محمد لکھا ہوا دیکھا جنت کے درختوں پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا جنت کے درختوں کے پتوں پر پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا ارے فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا ہر ایک کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا ہور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا ہور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا حضرت آدم فرماتے حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش میری میری پیدائش ہوئی ہر جگہ میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا تو میں نے اللہ رب جلال سے پوچھا من آدھا محمد صلی اللہ حضرت آدم فرماتے بیٹے شی جب ہر جگہ محمد محمد محمد محمد نظر آیا تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ من آزا محمد یہ محمد کون ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا ما خلقت الافلاق والارضین اللہ نے فرمایا آدم اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں نبیوں کی جماعت کو بھی پیدا نہ کرتا میں آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا زمین کو بھی پیدا نہ کرتا اور کہو کہ ہم بھی پیدا یہ چھ باتیں ہو گئی الحمد للہ بولو چھ باتیں ہو گئی اب نتیجے پر آ جا رہے ہیں آئیں گے نتیجے پر آئیں گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستوں میرے پیارے دوستوں اگر نبی دیکھو ابھی میں آ رہا ہوں اس بات پر آ رہا ہوں اللہ آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کتنی باتیں ہو گئی چھ آپ میرے سوال کا جواب دو گے نا انشاءاللہ ارے بولو دو گے نا دو گے نہیں انشاءاللہ صرف آپ محمد کہتے جاؤ گے آپ کہہ دو صلی اللہ ہو رب بلند آواز سے کہو صلی اللہ ہو ہاں میرے دوستو کچھ نہیں جائے گا جنت کا دروازہ کھلے گا انشاءاللہ بولنے میں کچھ نہیں جائے گا کوئی طاقت خرچ نہیں ہوگی آپ کہو گے بلند آواز سے محمد بولو کیا کہو گے ہاں، ساتھ میں کہنا اگر ہمیں کپڑا ملا تو کس کے صدقے یعنی بلند آواز سے کپڑا ملا تو کس کے صدقے اگر ہمیں گھر ملا تو کس کے صدقے اگر بیا بی کا رشتہ سلامت ہے تو کس کے صدقے اور اگر ستاری کا پردہ اللہ ہم پر ڈالے تو کس کے صدقے اور اگر اللہ گناہ معاف کرے تو کس کے صدقے سمجھ میں آتی ہے بات کپڑا ملا تو محمد کے صدقے گناہ معاف ہوئے تو محمد کے صدقے گھر ملا تو محمد کے صدقے بیوی ملی تو محمد کے صدقے اور آسمانوں پر کس کا نام خدا نے لکھا محمد جنت پر کس کا نام لکھا محمد عرش کے پائے پر کس کا نام لکھا محمد اور آج وہی محمد ہمارے چہروں پر کپڑا پہنتا ہے محمد کے صدقے اور چہرہ بناتا ہے یہودی کے درپش کیسا کردار ہوگا وہ کتنا بڑا دھوکے باز ہوگا کپڑا پہنا محمد کے صدقے اتنے بڑے گھر میں رہا محمد کے صدقے اور تجھے بیوی ملی محمد کے صدقے اور تیرے گناہ کسی کو پتا نہ چلے محمد کے صدقے اور تو گناہ کرے اور ایک منٹ میں خدا معاف کرے محمد کے صدقے یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جیا تو محمد کے صدقے اور چہرہ بنایا یہودی ہے یہ تو کتا بھی وفادار ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا سوکھی روٹی کا ٹکڑا پھینکو اللہ شادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں علامہ شادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا کہ کتا بھی وفادار ہے ارے سوکھی روٹی کا ٹکڑا پھینکو تمہارا دروازہ کبھی نہیں چھوڑے گا کہ مالک کا سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا مالک مارے گا پھر بھی اس کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا اور میرے دوستو ہمارے نبی نے ہزاروں احسانات کے ٹکڑے ہمارے بدن پر ڈالے لیکن ان کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر چلا جاتا ہے ہی کہہ رہا ہوں میں تو آج بھی کہتا ہوں میرے پیاروں آج بھی کہتا ہوں نبی سے محبت پیدا کرو بولو نبی سے محبت پیدا کرو وہ دن قریب ہے اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا میرے دوست محبت ہی بن جاؤ اپنے دل میں نبی کی محبت اتارو وہ دن قریب ہے رات پر سوئے گا آنکھ بند ہونے میں دیر ہو سکتی نبی کے خواب میں آنے میں دیر نہیں میں نبی خواب میں آ سکتے نہیں آ سکتے نہیں ارے عجیب بات بتاؤں ہمارے نبی کی شان تو دیکھو کسی کے خواب میں آ جاوے تو ہمارے نبی فرماتے یقین کرنا میں ہی ہوں میری شکل میں اور کوئی نہیں آ سکتا شیطان سب کی شکل بنا آ سکتا تھا ہاں؟ مفتی فلائی کو دکھا کے ہو سکتا شیطان کی شکل میں آیا ہاں؟ شیطان سب کی شکل بنا سکتا لیکن اللہ نے حرام کیا ہے شیطان قیامت تک سب کی شکل بنا سکے گا لیکن میرے محمد کی شکل کبھی نہیں بنا سکے گا اسی لیے اسی لیے مسئلہ ہے مسئلہ ہے کہ اگر نبی کو خواب میں دیکھا تو یقیناً نبی ہی کو دیکھا یہاں سکتا میں روایت ہے بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں روایت ہے میں روایت سنا ہوں آپ کو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکانما رآنی لا يتمثل الشیطان بی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا مطلب اسی نے مجھے دیکھا جس نے خواب میں مجھے دیکھا مطلب اس نے مجھ ہی کو دیکھا اس لیے کہ شیطان سب کی صورت بنائے لیکن اللہ نے محمد کی صورت بنانا شیطان پر حرام کر دیا اور کیوں حرام بھائی شیطان سب کی صورت بنائے گا محمد کی کیوں نہیں بنائے گا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے میرے میں بڑا پیارا جملہ لکھا شیطان سب کی صورت بناوے لیکن محمد کی کیوں اس لیے کہ محمد الرسول اللہ سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے کہو بے شک ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن تک رحمت ہی رحمت ہے اور شیطان کمینہ پورا کا پورا لانت ہی لانت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے شیطان محمد کی صورت نہیں بنائے گا اس لیے کہ رحمت اور لانت دونوں جمع نہیں ہو سکتی پہ جمع ہوگی ہمارے نبی رحمت ہی رحمت اور لانت ہی لانت تو جو پورا لانت ہی لانت ہے وہ پورا رحمت والی شکل تو کبھی نہیں بنا سکتا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں تو میرے پیاروں کو کہتا ہوں اللہ کے ولیوں نے نبی کو خواب میں نہیں دیکھا ارے بولو نے دیکھا کہ نہیں دیکھا اور آج بھی دیکھتے ہیں اور قیامت تک دیکھتے تو ہے کہ ارے ضرور پاکا ضرور پاک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور پڑتا جا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پاک پڑھتا جا القول البدی میں علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے یہ درود پاک پڑھتا جا ایک رات وہ آئے گی کہ تیری آنکھیں بند ہوگی اور خواب میں نبی تیرے سامنے ہوں گے وہ درود پاک یاد ہے آپ کو بہت عجیب بات ہے کوئی بڑے کو دیکھنا ہو تو ہم کتنا دوڑتے ہیں اگر بھی معلوم ہے کوئی بڑا فٹ بال پلیئر آنے والا ہے تو پورا مجمع بھاگے گا لیکن نبی کو کیسے دیکھے وہ کسی کو پتا نہیں ہے درود پاک کے تین جملے کا درود پاک کے پڑھتا جا پڑھتا جا ایک رات آئے گی اللہ کے رسول خواب میں ہوں گے ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کون سا درود پاک اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور اور ایک روایت میں ایک جملہ اور بڑھ گیا اللہم صلی علی قلب محمد فی القلوب کتابوں میں لکھا درود پاک پڑھتا جا وہ رات قریب ہے کہ خوابوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور یہ دیدار کا سلسلہ چلے گا کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا ارے کوئی انکار کر سکتا ایمان کا خطرہ اور میرے پیاروں میرے پیاروں خواجہ مڑین الدین کشتی رحمت اللہ علیہ نے خامے نبی کو نہیں دیکھا ارے بولو دیکھا کہ نہیں دیکھا میں نے بتایا نہیں بتایا شاید میں دیکھا نہیں دیکھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نبی کو خواب میں دیکھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں نبی کو دیکھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا خواجہ روشن چراغ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ارے کتابوں میں ہزاروں سینکڑوں واقعات تھے لیکن میرے دوستو ہم کو نظر نہ آئے اس لیے کہ ہم محمدی نہیں بنے ورنہ آج بھی محمدی بن جا خواب میں نبی کا دیدار ہوگا ضرور ہوگا انشاءاللہ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے میں صرف ایک بات آپ سے کہوں گا ایک بات آپ سے کہوں گا کہ محبت کا نشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ایک بات بتاؤں آپ کو اس طرح سوچ رہی تھی بات میں انڈیا میں تھا نہیں انڈیا میرے بھائی کے لیے بھی نہیں بات ہوگی میں انڈیا میں تھا ایک بھائی میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے کہ مولانا تعلیم جو تاکہ وہ لڑکی پیار کرتی ہے میرے کو میں بھی اس کو پیار کرتا ہوں ہم دونوں بہت محبت کرتے ہیں لیکن وہ لڑکی کا بات نہیں مانتا وہ ایسی تعریف دو نا اس کے باپ کے منہ میں ٹھوس دوں تو ہاں بول دیتے ہیں بہت مشکل مجھے کہا ایک بھائی نے کوئی ایسا تعریف سے کہا لڑکی بھی تیار ہے میں بھی تیار ہوں لیکن وہ لڑکی کا باپ جو ہے نا منع کرتا کہ نہیں ہم مجھے خاندان کے یہ چھوٹے خاندان کا تو کوئی ایسی تعریف جو اس کے باپ کو پلا دے میں تو ہاں بولے مجھے بھی ایسا ہی رہا تھا میں نے کہا کہ تجھے کیسے معلوم کہ لڑکی تجھ سے پیار کر کوئی کوئی ثبوت کوئی ایویڈنس ہے تو چند پیار کرتا ہے لڑکی سے لیکن لڑکی تجھ سے پیار کرتی تجھے کیسے معلوم تو رونے لگا جوان لڑکا بیس بائیس کا کرو میں کہا روتا کا ہے ہاں لڑکی پیار کرتی ہے تجھے کیسے معلوم تو اس نے کہا مولانا مولانا آج صبح میں میری وہ لڑکی سے ملاقات ہوئی اس نے خون سے میرا نام اپنے ہاتھوں پر لکھا یعنی بلیڈ لیا ہوگا اور نام نام لکھا ہوگا ایسے ایسے ہوتے ہیں دیوانے ہوتے پاگل ہوتے لکھا اور رونے لگا کہ مولانا وہ اپنے خون سے اپنے بلڈ سے میرا نام لکھتی ہے بتاؤ کیا مجھ سے پیار نہیں کرتی ہوگی خیر مجھے تو جو کہنا تھا کہا میں وہاں سے چلا گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں بہت گہری سوچنے گیا میں سوچنے لگا آج ایک لڑکی کو یہ بتانا ہو کہ میں لڑکے سے پیار کرتی ہوں حالانکہ شادی ہوئی نہیں اور ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا بھی پتا دیا ارے صحیح نا معاملہ تو ایسا ہی تھا لیکن ایک لڑکی کو بتانا ہے کہ میں لڑکے سے پیار کرتی ہوں تو اس کو ثبوت دینا پڑا ثبوت یہ ثبوت ہے کہ میں تجھ ہی سے پیار کرتی ہوں ایک لڑکی کو لڑکے سے پیار کرنا تو ثبوت دینا پڑا ہم کو نبی سے پیار کرنا ہے تو کیا یہ ثبوت نہیں دینا پڑا قیامت میں اللہ کہیں گے اس نے تجھ سے پیار کی تو اس نے ثبوت دیا تو نے میرے محبوب سے پیار کیا تو کیا ثبوت لکھ کر آیا وہ تھے نا مدینے میں مدینے میں کالے کلو کے صحابی تھے نام نام تو کتابوں میں نہیں لکھا لیکن مدینے میں کالے کلو کے صحابی صحابی تھے نبی سے بہت محبت کرتے حضرت بلال کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک اور کالے کلو کے صحابی جن کا نام حدیث پاک میں نہیں ملا لیکن ہمارے نبی سے بے انتہا محبت کرتے تھے کہتے تھے کہتے تھے میرے نبی آپ مسکراتے ہو تو آپ کو دیکھ کر میں بھی مسکرا لیتا اتنا پیار کرتے تھے لیکن ایک دن لوگ ہیں وہی کالے کلر کے صحابی ہو رہے سب نے کہا اللہ کے بندے روتا ہوں کہا اس لیے روتا ہوں کہ میرے نبی جب بال بناتے نا بال سر کے بال بناتے تو بیچ میں مانگ نکالتے مانگ سمجھتے ہو نا معلوم ہے انگریزی میں کیا کہتے ہم بیچ مانگ نکالتے میرے نبی اور پھر دائیں طرف اور بائیں طرف کے بال بناتے وہ صحابی کہتے میں اس لیے روتا کہ میرے نبی جب بھی بال بناتے ہیں درمیان میں مانگ نکالتے ہیں اور میں تو حبشی ٹھہرا اور حبشی لوگوں کے بال کیسے ہوتے پورے سر میں کالا کالا کالا وہاں درمیان میں ہوتی تھی مانگ درمیان میں اس لیے روتا ہوں کہ قیامت اللہ پوچھے گا کہ میرے نبی کے بالوں کی طرح بال کیوں نہیں بنایا تو میں کیا جواب سکتا حالانکہ ان کا کوئی قصور ہے لیکن محبت محبت اسی کو کہتے دیوان کی ہوتی ہے محبت اسی کا روئے تین مہینے تک روئے کتنے مہینے تک روئے ایک دن کیا ہوا بس خیال آیا کہ میرے نبی جب بھی بال بناتے تو مانگ نکالتے یہ گئے مدینے کی گلی میں نکلے ایک جگہ پہ روٹی پک رہی تھی توا گرم تھا توے کے اوپر بڑا چمچا تھا اور توا گرم تھا کے دل میں خیال آیا کہ میرے نبی نے مانگ نکالی اور کے کے ذریعے ذریعے میرے نبی مانگ نکالتے اور میرے سر میں تو مانگ نہیں نکلے گی وہ گرم گرم توے کے پاس گئے وہاں گرم گرم چمچا رکھا ہوا تھا اس کو اٹھایا اور اٹھا کر سیدھے اپنے سر کے اوپر پھینک یوں سیدھا وہ چمچہ اپنے سر پر پھیر دیا ایک لال اور کالا نشان بن گیا اور جھوم کر کہنے لگے ارے کیا نہ ہوا محمد جیسا میرا بھی سر بن چکا ہے یہ اپنے نشان بنا دیا اور پھر امامہ پہنتے تھے امامہ پہنتے تھے امامہ پہن دیا وہ تو اللہ بہتر جانے کیسا دکھتا ہوگا ارے گرم گرم گرم لوہا لگ جائے سر پر تو نہیں ڈرتے لال نشان اور کالا وہ امامہ پہن لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کہ انہوں نے ایسا کیا اللہ کے رسول یہ تو جانتے تھے کہ مجھ سے بہت محبت کرتا لیکن اللہ کے رسول کو خبر نہیں ہے اللہ کے رسول صاحب نے صحابہ کو کہا ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ میرے پاس آئے آئے جب وہ آئے تو ہمارے نبی کے آنکھوں میں ہنسو تھے فرمایا آجا آجا آج محبت کا نشان دیکھنا چاہتا ہوں تیرے سر پر محبت کا نشان دیکھنا چاہتا ہوں وہ صحابی نے کیا پہنا تھا ارے بولو نا کیا پہنا تھا قریب آئے ہمارے نبی نے فرمایا پیچھے پر اماما ہمارے نبی نے فرمایا امام ہٹا تاکہ میں تیرے سر کا وہ نشان تو دیکھوں انہوں نے امام کو یوں پکڑ لیا کہا اللہ کے رسول نہیں بتا اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ محبت کا نشان جو میری محبت میں تو نے سر کو جگایا ہے وہ نشان دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نہیں بتاؤں گا نا اللہ کے رسول نہیں بتاؤں گا اور ہمارے نبی سے کہا میرے نبی اب مت کہنا مجھے بتانے میں نہیں بتاؤں گا ہمارے نبی نے پوچھا کیوں نہیں بتاؤ گے کہا کل قیامت کا دن ہوگا آپ کے ممبر پر ہوں گے اس وقت آمنا سامنا ہوگا آپ پوچھو گے کیا لے کر آیا اس وقت یہ محبت کا نشان بتانا چاہوں گا اور آپ جنت کا حکم سناتے جائیں گے تو وہ تابی تو قیامت سے بتا دیں گے کیونکہ امامہ اٹھائیں گے یہ محبت کا نشان ہے اور ہم لوگ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے وہ کیا چہرہ بتائیں گے ہم کیا بتائیں گے اللہ کے سے پوچھیں گے مجھ سے محبت کرتا تھا اگر کرتا تھا تو میرا چہرہ محبت کی شروعات یہیں سے تو ہوتی ہے چہرے سے ہی شروعات ہوتی ہے ارے بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی میرے میرے پیاروں یہ مت سمجھو کہ مولانا جب آتے داڑھی داڑھی داڑھی داڑھی میرے دوستوں میں نے اولیاء کے بارے میں جتنا مجھ سے ہو سکا پڑا خواجہ مجذوب کون خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی پکڑتے تھے اپنی داڑھی خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے مغفرت ہو گئی ارے مغفرت ہو گئی مغفرت ہو گئی کسی نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا مغفرت ہو گئی کہا یہی داڑھی پکڑوں گا اللہ کے پاس جاؤں گا اور جا کے کیا کہوں گا تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں بہت سبحان اللہ کیا کہیں گے خواجہ منصور کیا فرماتے اللہ کو کہہ دوں گا تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں حقیقت تو ہی بنا دے صورت میرے پیارا حقیقت تو نہیں لے جا سکتے صورت کو لے کر جاؤ ارے کچھ دکھاوا تو لے کر جاؤ اللہ کے یہاں تو حقیقت بھی قبول دکھاوا بھی قبول ارے قبول کے نہیں حدیث پاک میں کیا آیا اللہ نے فرمایا رو میرے سامنے روک کو میرے سامنے رو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو رونا ہی نہیں آتا کتنی بھی لمبی لمبی دعا ہو لیکن مجھ کو رونا نہیں آتا ہمارے نبی نے فرما رونا نہیں آتا ارے رونا نہیں آتا نہ رو رونے کی صورت بنا لے اللہ اس پر بھی معاف کر دیتے خدا تو اتنا پیارا ہے رو نہیں آیا رونا رونے کی اور ایک حدیث پاک میں تو لکھا ہے ماشاء اللہ آپ لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہو بیٹھتے ہو کہ نہیں بیٹھتے ہو ہاں بڑی بڑی گاڑیاں اللہ اور برکت عطا فرمائے جب بھی ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے سواری کی جو دعائیں پڑھو اخیر میں ایک عمل کرو کرو گے انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو تھوڑا اچھا نہیں لگتا کہ بازو والا کیا بولے گا لیکن اس کی فکر مت کرو میرا ندی کیا بولے گا کہ کمل کرو گے جب بھی گاڑی میں بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ گاڑی میں بیٹھا جس کی سواری کی دعا پڑھنا پڑ لے اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا علی جب گاڑی پر بیٹھ جائے ساری دعا ہو جائے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دے آسمان کی طرف دیکھ کر کوئی پوچھے گا بھی وہ کیا ہوتا کہ نہیں میرا میرے خدا کا معاملہ تو کا کوئی پل ہوتا مجھے ایک مرتبہ ایک بھائی نے کہا میں بیٹھا نہیں ہوں ایسا کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آتے ہیں میں نے کہا اس کو دیکھ کر آتا کہ مجھے نظر نہیں آتا یہ حدیث میں لکھا ہے اب گاڑی میں بیٹھو سواری کی دعا پڑھو آسمان کی طرف دیکھ کر ہنسو کیا ہوتا ہوں یہاں تھوڑا سا ایک اسماعیل ہوا اسماعیل وہاں اوپر کھلبل بچ جاتی اللہ وہاں فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں کو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے ان ضروری رات ارے دیکھو دیکھو میرے بندے کو دیکھو وہ مجھے دیکھ کر ہنستا ہے اللہ کہتے ہیں اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھے دیکھ کر ہنستا اے فرشتوں معلوم ہے کیوں ہنستا ہے اللہ پوچھتے ہیں فرشتے کہتے ہم کو کیوں کیا معلوم کیوں ہوتا کہا اس لیے ہنستا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ معاف نہیں کروں گا اب گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا ارے جو خدا ہنسنے پر معاف کرتا ہو کیا صرف داڑھی بتانے پر وہ معاف نہیں کرے گا میرے بھائی بتاؤں نا میں معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی میرے اراد ارادہ کرو بھائی سب ان شاء اللہ بھائی ان شاء اللہ ان شاء اللہ نبی کا چہرہ بنائیں گے ان شاء اللہ اور آج میں نے یہاں مسجد میں یہ میں ایک بات کہی اور مجھے بہت زمانے کے بعد یہ بات یاد آئی میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ کو بہت فیو منٹس میں دو چار منٹ میں بتا دوں میرے دوستوں نماز کی پابندی کریں گے ان شاء اللہ آج میں صرف آپ کو بتاؤں کہ نہ پڑھنے والے کا کیا مانگا دیکھو ایک آدمی ایک آدمی جو ہے نا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے سننا حدیث پاک میں لکھا ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا چور ہے نماز میں چوری کرتا ہے صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ نماز میں کون کسی جیل میں آ جانتا ہے میں کوئی نہیں جانتا کہا اللہ کہ تو نماز میں کون چوری کرتا ہے فرمایا لا یتیم رکو ابو والا سجود ابو جو رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے اس سے بڑھ کر پن چھوڑ کا مطلب نکلا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے فائیو ٹائم پرفارمنگ نماز الحمدللہ لیکن جلدی جلدی ہاں رکو سنیا لاری منابی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہمارے نبی فرماتے چورے پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا حق ادا نہیں کیا تو ایک بات تمہیں نماز جلدی جلدی پڑھے تو ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا نماز جلدی جلدی پڑھے تو اچھا ایک آدمی ایسا ہے نماز تو پڑھتا ہے مسجد میں پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھتا لیکن جب دیکھو اس کی رکعت جاتی فجر میں رکھا گئی زہر میں رکھا گئی اثر میں رکھا گئی کل گئی پرسوں گئی روزانہ رکھا جاتی قرآن کریم میں ہے کہ جو اس طرح نماز اللہ فرماتے اس کی زبان پر کلمہ ہے دل میں نہیں اترا منافق بن چکا ہے پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن ڈاطے جاری ویدا کام ہو یا کام ہو خوشال تو کیا بن گیا منافق بن گیا دیکھو پہلا والا بھی نماز پڑھتا تھا لیکن جلدی جلدی پڑھا تو دوسرا والا بھی نماز پڑھا لیکن دیر میں آیا تو ہر ایک آدمی ایسا ہے مسجد میں نہیں پڑھتا گھر میں نماز پڑھتا میں گھر میں نماز پڑھتا مسجد میں نہیں پڑھتا آپ نے فضائل عمل میں پڑھا ہوگا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے میرا جی چاہتا ان کے گھر کو آگ لگا دوں تو جو گھر میں پڑھے تو آگ لگا دوں جو مسجد میں پڑھے مگر دیر میں آگے تو منافق جو پانچ وقت کی نماز پڑھے جلدی جلدی پڑھے تو چور تینوں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا حق ادا نہیں کیا تو چور ہو گیا منافق ہو گیا گھر میں بربادی آ گئی تو وہ لوگ جو پندرہ پندرہ دن سے فجر ہی نہیں پڑھتے ہمارے بہت سارے بھائی ابھی رمضان ختم ہوگا اس کے بعد میں پوچھو پندرہ دن ہو گئے مہینہ ہو گیا فجر پڑھی نہیں تو اگر پڑھے جلدی پڑھے تو چور ہے منافق ہے وہ جو پڑھے ہی نہیں وہ کون ہوگا اسی لیے شاہ بس آخری بات یہ میرے سمجھو کہ آخری پیغام آپ کے کانوں تک پہنچاتا ہوں شاہ ولی اللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اللہ علیہ بالغاہ میں صاف طور پر لکھا جو جان بوجھ کر ایک نماز دو نماز تین نماز چار نماز جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا جائے چھوڑتا جائے شاہ ولی اللہ فرماتے مجھے ڈر ہے کہیں اللہ اس کے دل سے ایمان کی دولت چھین نہ دے وہ دنیا کی نگاہوں میں مسلمان ہوگا اللہ کہیں گے میں نے کب سے تیرا ایمان لے لیا ہے اور پھر انہوں نے جو آیت پڑھی ہے آپ لوگوں کو یاد ہے میرے ساتھ میں پڑھو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مجھے ڈرے اللہ ایمان چھین نہ لے میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم شاہ ولی اللہ فرماتے ہو سکتا اللہ دل پر کفر مہر لگا دے کفر کا تھپا لگا دے آنکھ اور کانوں پر بھی مہر لگا دے کفر کی اور جہنم کا عذاب اللہ حفاظت فرمائے تو بھائی دیکھو میں تو چلا جاؤں گا اور میں نے کہا آئندہ اگر ملاقات ہو تو اللہ کی ایمان والی ملاقات نصیب فرمائے اس لیے کہ اپنے پن کا پروگرام گویا کڑی ختم ہوئی ہے بیچی ہے وہ آخر میں جب قرآن ختم ہونے والا تو اپنے پن کی جو کم سے کم جامعہ مفت جو ہے مولانا احمد کی دعوت پر وہاں مجھے وہاں اثر کے بعد بھی رہنا ہے اور ختم قرآن پر بھی رہنا وہ ایک آخری جو میرے سفر کا دوسرے دن سفر کرنا لیکن یہاں کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں میرے پیاروں ہم سب دعا کریں اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے بھائی پڑھیں گے نماز نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے اللہ خوب دین کی خدمت کرنے والا بنائے اور ایک میرے پیارے دوستوں آج بڑی خوشی کی بات یہ کہ چلو مجھے آج یہاں آنے کا موقع ملا اور جو ٹرسٹ ہمارا انڈیا میں چل رہا ہے اسی کا کلیکشن بھی آج جیسے ہمارے وہاں صاحب دامت برکاتم نے اعلان فرمایا کہ مجلس فیض سلیمانی اور مجلس فیض سلیمانی اب یہ ٹرسٹ آپ کے درمیان میں اتنا مشہور اور معروف ہو گیا کہ اب شاید اس کے اس کے تعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اتنی بات ضرور بتاؤں گا میرے دوستوں جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا اللہ اس کو ضائع میرے دوستوں آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو غصہ آتا اللہ کو غصہ آتا اور اللہ کے غصے کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا لیکن ہمارے نبی فرماتے ہمارے نبی نے فرمایا آگ لگی ہو پانی ڈال دے آگ بجھ جائے گی خدا کا غصہ جوش میں ہو صدقہ کر دے اللہ فرما کے غصہ ٹھنڈا بھی ہو گیا اور معلوم نے کتنے سالوں کے لیے عذاب کو دور کر دیا میرے پیاروں میں جس ٹرسٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہے آج تک آپ لوگوں نے تعاون کیا اور میں ہمارے حضرت بھائی مفتی ملائی صاحب جامع کرتا تو ہمارے مولانا شعیب صاحب مولانا حنیف صاحب اور بھی یہاں کے تمام مسلیان کرام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا کہ ہر وقت ہر گھڑی ہر آن آپ نے اس کا تعاون کیا آج الحمدللہ الحمدللہ آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما ایک بات کہہ دوں کرنے والی ذات اللہ کی ذات میرے دوستو آج یہی ٹرسٹ کے تحت میں ایک سو اٹھارہ مکاتب کام کر رہے ہیں 118 اور وہ بھی کہاں پر ایک جو میل ہے وہ موٹی موٹی نرولی میں جو ہمارے موٹی شعیب صاحب نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ موٹی نرولی میں جہاں رہنے والے اور نہ رہنے والے سب ملا کر جو غریب اور یتیم ڈھائی سو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ممبئی کی جھوپڑ پٹیوں میں مدرسہ چلتا سورت کی جھوپڑ پٹیوں میں مدرسہ چلتا جھوپڑ پٹی کا مطلب جو بالکل غریب غریب علاقہ ہوتا اب مولانا شعیب صاحب آئے تھے اتنا وقت ان کے پاس نہیں تھا کہ میں ان کو بمبئی بتاتا لیکن سورت کے علاقوں میں میں ان کو لے گیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سورت کے غریب علاقوں میں جو جھوپڑ پٹیوں میں مدرسہ چلتا بمبئی کے علاقے میں چلتا اوریسا میں چلتا بہار میں چلتا جھارکھنڈ میں چلتا اور سب سے بڑی خوشی کی بات جو آپ کا صدقہ اور خیرات ایسی جگہ پر جاتا اللہ کی قسم اگر آپ آنکھوں سے دیکھ لو تو دل سے بات نکلے گی ہو سکتا خدا اسی پر جنت عطا کرے گا اس لیے کہ یہ ہماچل جو ہمارے ہندوستان کا جو جنگل کی باؤں بارڈر پڑتی ہے وہ ہماچل کے آگے لوگ گڑھ اور لوگ گڑھ کے اندر جو جنگلات ہیں میں ہر سال جاتا ہوں آپ دعا کرو اللہ بار بار مجھے نہیں دینے وہاں پر اس مجھے معلوم ہے وہاں جانا ایسا مجاہدہ ایسی تکلیف ایسا کھانے کی پابندی اس لیے ٹوئلٹ باتروم یہ سب نہیں ہوتا میں پیشہ کرنا ہے تو وہاں کونے میں کھڑے ہو جا استنجا کرنا ہے تو وہاں جنگل میں چلا جا اب جنگل میں استنجا بھی کرتے رہو اور جنگلی جانوروں کی آواز بھی سنتے رہو ہاں، میں تو کہتا ہوں وہاں اتنا جلدی فارغ ہوگا یہاں تو بیٹھے بیٹھے پیپر بھی پڑھتا وہاں تو پیپر پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور کھانے میں پانچ دن رہا تو کہنے لگے مولانا آپ لوگ آئے ہیں ہم نے بہت اچھا کھانا بنایا تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ انہوں نے کچھ اچھا کھانا بنایا ہوگا میں آپ کو صحیح بتاؤں تو اللہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے ایسا چاول اور ایسی دال کے دال ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پورا پانی سے ہی بھرا ہے اور وہ کہہ لیتے ان کا کھانا نہیں ہوتا جب ان کے مہمانوں کا یہ کھانا ان کا میں آپ کو صحیح بتاؤں اللہ کے گھر میں بیٹھا ایک مکتب میں ہم لوگ جب پہنچے وہاں لوگ کے جنگلوں میں تقریباً آٹھ دس کلو میٹر ہم لوگوں نے یا تو چل کے جاؤ یا اونٹ پہ بیٹھ کے جاؤ یا تو چل کر جاؤ یا وہاں پہ گاڑی واڑی نہیں جاتی وہ جنگل جنگل ہی جنگل ہی جنگل دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی ہے کہیں ادھر بستی ہے کہیں ادھر بستی ہے اور کہیں مسلمان ہے اور میں آپ کو ایک جگہ میں پہنچا وہاں ایک چھوٹا سا مکتب تھا مکتب تھا جہاں ہم لوگوں نے پہلے تعاون کیا تھا تو وہاں بولے گئے کہ مولانا آپ کا پیسہ یہاں پہ پہنچا سب کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا ایک کاغذ تھا جس پر علی بات سا لکھا اور نہیں نہیں تو میرے خیال سے میرے پیاروں کم از کم پچاس سے زیادہ بچے اور بچی تھے جن کے بدن پر کپڑا ہی نہیں تھا اور وہ عجیب عجیب وہ میں آپ کو کہتے اگر وقت ہوتا تھا نا ہم ہم وہاں پر جنگلوں میں چلتے گئے میں نے پوچھا کہ بھائی یہاں یہاں قبرستان کا آپ کب سے ہم کو مکتب مکتب بتا رہے ہو قبرستان تو بتاتے ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ وہ پکڑ پکڑ باندھے ہوئے تھے وہ جنگل والے کہا یہاں کوئی قبرستان وبرستان نہیں تو میں نے کہا کوئی مرتا نہیں یہاں سے کہ نہیں وہ تو معاملہ ایسا دیکھو میرے پیارے دوستوں عجیب و غریب معاملہ کہتے قبرستان نہیں ہے یہاں اگر کوئی مر گیا اگر تھوڑا تھوڑا پیسے والا ہوگا تو اس کو چادر میں لپیٹتے اور اگر پیسے والا نہیں ہوگا تو اس کے بدن کا کپڑا اتار لیتے اور وہاں پہاڑ سے ڈھکیل دیتے کہتے ہمارا ہمارا نہ ہوتا اور ایک الگ طریقے کی وہ تو تالی بجاتے جانور آتے کھا کے ختم ہو جاتے نہ جنازے کی نماز ہے نہ کفن کا کپڑا ہے میرے پیاروں اور میں تو آپ کو صحیح بتاؤں میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا جب میں وہاں گیا جانا بہت مشکل تھا ایک تو اونٹوں پہ بیٹھنا اب میرے جیسے شوگر والا پریشر والا اب وہ جنگلوں میں جانا جب میں واپس آیا نا جہاں ہماچل کی بارڈر پر آیا تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا ایسا لگتا خدا نے دوسری زندگی عطا کر دی تو ہمارے دوستوں نے کہا ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ معلوم ہے ہمارا مرنا بھی کہیں وہیں نہیں ہو جائے گا تو یہ میرے دوستوں یہ ان علاقوں میں کام جو ہو رہا ہے وہ بہت لمبا ابھی ہم لوگ تو جس حد کو پہنچے وہ تو بہت کم ہے اللہ اور کرانے والا کون ہے اللہ ہم تو ہم تو یہی دعا مانگتے اللہ مجھ سے نہیں ہوتا ہم تو یہی کہتے اللہ مجھ سے نہیں ہوتا کرانے والا ہم سب کو موت بھی عطا فرمائے تو میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ کی رقم وہاں پہنچے گی اس لیے آپ کے زکا صدقہ خیرہ للہ فطرہ جس سے بھی آپ تعاون کرنا چاہے تعاون کریں اور یہ جو میں نے اس سے پہلے جنگلوں سے پہلے جو نام لیا اڑیسہ کا نام لیا یا میوت کا نام لیا یا بہار کا نام لیا جھارکھنڈ کا نام لیا تو وہاں بچوں کو ہم حفظ بھی کراتے ہیں اور ہم نے تین سو پاؤنڈ کتنے سال کا سو پاؤنڈ اور پورے حافظ ہونے کا تین سو کروڑ کی رپورٹ ہمارے مفتی صاحب انشاءاللہ پہنچاتے ہیں اور آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے حافظ بنائے ان کا میں شکریہ ادا کرتا اور پہنچاتے ہیں رپورٹ اور پہنچاتے رہیں گے آپ چاہے تو سال سال دے یا تین سو پاؤنڈ ساتھ میں دے لیکن ایک بات بتا دو ہنس کی رپورٹ میں کبھی نام بدل جاتا اب پہلے بچے کا نام تھا جیسے بشیر اب کچھ دن کے بعد بچے کا نام ہو گیا محمد تو سامنے والا کہتا ہے مفتی فلائی نے کہا تھا بشیر نام کا لڑکا ابھی محمد نام کا لڑکا تو میرے پیاروں میں آپ کو کھل کر بتا دو اس لیے کہ بچہ پڑھتا ہو غریب علاقے ہوتے ہیں پندرہ پارہ کیا چلا گیا اب آپ آپ اس کے اسپانسر ہے چلا گیا بہت کوشش کی لڑکا نہیں آیا ماں باپ نے نہیں بھیجا اب ہم کو ظاہری بات ہے نام بدلنا پڑے گا کہ نہیں بدلنا پڑے گا پہلے سے میں کہہ دوں کہ بعد میں چل کر یہ کہ پہلے کچھ الگ نام تھا ابھی الگ نام تھا تو حالات کی وجہ سے نام بدلنے پڑتے ایسے بچوں کو ڈھونڈنا پڑتا اللہ آپ کے جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی الحمد للہ الحمد للہ اللہ کا خیال ہے آپ علی تو اسلام اللہ اس کو آباد رکھے اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے اللہ حاصلوں کے حسد سے بچائے گزشتہ وقت آپ کی قربانی کے جو گوشت ایسی ایسی جگہ پر گئے کہ اللہ کی قسم اگر کوئی دیکھ لے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تقریباً دو سو چار قربانیاں آپ کی مرضی سے مجھے پہنچی ہے لیکن اس وقت مہنگائی کے اعتبار سے ایک قربانی کا پچپن پاؤنڈ پہلے پچاس تھا پچپن پاؤنڈ ہم نے رکھا تو اگر قربانی بھی کسی کو دینا ہو حفظ کا اسپانسر کرنا ہو یا زکا صدقہ فطرہ یہاں باہر آج کلیکشن ہے آپ دل کھول کر آپ سے بھی کہوں گا ہماری ماں بہنوں سے بھی کہوں گا اور ایک وعدہ ضرور کروں گا تو ایک دے دے اللہ کتنا دے گا بولو بولو بولو بولو ساتھ میں بولو میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں تو ایک دے دے اللہ کتنا دے گا نہ ہمارے نبی پاک صاحب نے اللہ سے کہا تھا اللہ دس تو کم میں بڑھا دے اللہ نے فرمایا جا میرے محبوب کہہ دو ایک دو کے ستر واپس کر دوں گا کتنا دے دوں گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مزید آنا ہاتھا اللہ ستر میں بھی بڑھا دے ہم اللہ نے فرمایا جا میرے محبوب ایک دو گے سات سو واپس کر دوں گا کتنے ایک مرتبہ ہمارے آقا صاحب نے فرمایا اللہ سات سو بھی تو کم ہے میرا امت ایک دے تو زیادہ دے دے اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا میرے محبوب جاؤ امتی کو کہہ دو گن گن کے دے میں اتنا دوں گا وہ گن بھی نہیں پائے میرے پیاروں اس کے لیے آپ سب تیار ہیں ماشاء اللہ ہاں میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہو تو ان سے بھی میری درخواست ہے جتنا ہو سکے کہ انشاءاللہ بہت دور اور دیر کے لیے آپ کا پیسہ کام آئے گا اب معلوم نہیں معلوم نہیں کسی کی دعا لگ جائے بھائی حضرت عمر میں اللہ تعالیٰ اللہ محمد صلی اللہ محمد رام دیکھا سوری کو صلی اللہ علیہ محمد مومینات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا اللہ کا رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاروں سے مولانا ہم بہت بڑے محتاج ہیں مولانا ہم کو کہا ہے مولانا کافی اللہ قبولیت کی گھڑی ہے مولا افطاری کا وقت ہے اے اللہ سب نے روزہ رکھا ہے اللہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ محمد کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے والدین کو بہترین عطا فرما دے اللہ جن کے والدین جگہ انتقال کر دے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے اللہ جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر اولیاء کے نام کے صدقے تو پھر ہماری دعا کو قبول فرما لے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذين امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد